حضرت حوا علیہ السلام زوجہ حضرت آدم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایوہ الناس اتقو ربکم الذی خلقکم من نفس واحدت وخلق منها زوجہا وبس منها رجالا کثیرا ونساء سورة النساء ترجمہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس میں سے اس کا جھوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد عورت پھیلا دیے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق حضرت علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلی عورت ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو انہیں کے بطن سے پیدا کیا حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا اصلی سبب تو دنیا کو آباد کرنا اور انسانی نسل کو بڑھانا ہی تھا لیکن ان کے وجود میں آنے کی ظاہر وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے جنت میں بھیج دیا تو وہ تن تنہا رہنے لگے مگر کوئی فکر کسی قسم کی نہ تھی لیکن تھوڑے ہی عرصے میں تنہائی کی وجہ سے جنت جیسا خوش و فضا روح افزا اور لاجواب باغ انہیں سنسان نظر آنے لگا اور وہاں کے خوش آواز پرندوں کے گیت بالکل بے مزہ محسوس ہوتے خوش رنگ اور خوشبودار پھول کچھ دلچسپ نہ معلوم ہوتے اچھے اچھے منظر بھیانک اور عمدہ عمدہ چمن بے رونق دکھائی دینے لگے کیونکہ کسی چیز میں وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو لبھانے اور اپنا فریضہ بنا لینے کی قوت جذبہ نہ تھی وہاں کوئی مخلوق ایسی نہ تھی جو ہمدم و ہم جنس کی چہی جا سکتی انیس و محرم ہونے کی صلاحیت رکھتی غز تنہائی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت جلد کسی قدر دل گرفتہ بنا دیا اور جنت کی سیر سے وہ کچھ خوش نہ ہوئے بلکہ دل مغموم رہنے لگا اور روز بروز افسردگی بڑھتی جاتی تھی دل کملایا جاتا تھا کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیوں طبیعت میں شگفتگی کے ایوز پر محسوس فرمایا اور اپنے قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کو تاریخ کیا دنیا میں یہ پہلی نیند تھی حضرت آدم علیہ السلام پر خود بخود غنودگی بڑھنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ سو گئے اور دیر تک بھی خبر سوتے رہے جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت علیہ السلام سرانے بیٹھی ہوئی نظر آئیں ایک نئی حسین و ہم جن صورت کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام پر حیرت چھا گئی تک خوبصورت چہرے کو دیکھتے رہے پھر پوچھا تم کون ہو اور یہاں کس ضرورت سے آنا ہوا حضرت علیہ السلام نے جواب دیا میں آپ کے جسم ہی میں سے ایک جز ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی کے لیے پیدا کیا ہے اور آپ کی زوجیت و خدمت میں دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فوراً سجدہ شکر بجا لائے پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے دونوں کا عقد کر دیا اب گویا دنیا کی تمام مسرتیں حاصل ہو گئیں اور یکا یک لطف و خوشی کی ایک لہر دل و دماغ میں دوڑنے لگی دونوں میں محبت کے پیمان بند گئے اور خوشی خوشی جنت میں زندگی بسر ہونے لگی حضرت السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی علماء تاریخ کا اس باب میں بہت اختلاف ہے کہ حضرت علیہ السلام کیسے پیدا ہوئی اور کس چیز سے ان کا جسم بنایا گیا تو کی روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو ان کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت علیہ السلام پیدا کی گئی اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس طرف گئے ہیں مگر مستند مورخین کا قول کی جو خمیر حضرت آدم علیہ السلام کی جسمانی ساخت کے لیے تیار کیا گیا تھا اس میں سے کچھ حصہ جسم حضرت آدم علیہ السلام تیار ہو جانے کے بعد بچ رہا تھا اسی سے حضرت علیہ السلام کا پیکر بنایا گیا اور پھر اس میں روح پھوکی گئی واللہ عالم تفسیر حقانی بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو مٹی بچ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے کھجور کا درخت پیدا کیا باہ بخاری شریف حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا تو وہ جنت میں چلتے تو وحشت محسوس کرتے ان کے لیے کوئی ساتھی نہ تھا جس سے وہ انس حاصل کرتے بس وہ سوتے پھر جاگتے تو ان کے سر کے قریب ایک عورت بیٹھی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پتنی سے پیدا فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے تو اس نے کہا عورت پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا اس نے کہا آپ کے لیے تھا کہ تم مجھ سے سکون حاصل کرے فرشتوں نے کہا اے آدم اس عورت کا نام کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہوا یہ سوال فرشتوں نے آپ کے علم کو پڑھنے کے لیے کیا تھا فرشتوں نے پوچھا اس کا نام ہوا کیوں رکھا گیا ہے فرمایا کیونکہ یہ زندہ شخص سے پیدا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو باہولا تفسیر دھرمنشور جل اول سفر نمبر ایک سو چوالیس اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی ہوا دونوں جنت میں رہا کرو اور وہاں کے موجود میووں میں سے جو تم دونوں کا جب دل چاہے کھاؤ لیکن ایک درخت کی نسبت حکم فرمایا کہ اس کے پاس کبھی نہ جانا ورنہ تم گناہ گار اور مجرم ہو جاؤ گے تاہم چونکہ لوہے محفوظ میں تحریر ہو چکا تھا کہ ایک روز دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھائیں گے اور اس ہیرے سے جنت سے نکالے جائیں گے کیونکہ اصل مقصد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے جنت کا قیام نہیں بلکہ دنیا کو آباد کرنا تھا اور زمین پر ایک ایسی نئی مخلوق کو پھیلانا تھا جو سب میں شریف اور تمام مخلوق سے مخلوقات سے افضل ہے پرہیز سے شیطان کا جنت میں جانا ایک روز شیطان نے دل میں ارادہ کیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو تو جنت میں پہنچ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو درخت ممنوع کا پھل کھلانا اور دونوں کو اس نعمت گاہ کا عیش سے نکلوانا چاہیے آخر اس نے رضوان داروغہ جنت سے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی رضوان جو دراصل فرشتہ تھا مانے آیا اور اس نے شیطان کو روک دیا اب شیطان نے ہر جانور سے جو زمین پر رہتا اور چلتا پھرتا تھا کہا کہ مجھے کسی صورت سے جنت میں پہنچا دو تاکہ آدم علیہ السلام اور اور حوا علیہ السلام سے اس کو جو کچھ کہنا ہے کہہ سن لے مگر تمام زیرو مخلوق نے ایک خار کر دیا یہاں تک کہ شیطان ایک سانپ کے پاس گیا اور منت و سماجت کی سانپ اس کے فریب میں آ گیا اور اپنے منہ میں اسے بٹھا کر جنت میں پہنچا دیا سانپ کو سزا اس زمانے تک سانس چپایا جانوروں میں تھا اور دنیا کی نہایت حسین اور خوش پیکر مخلوق میں شمار ہوتا تھا مگر اس گناہ کی سزا میں اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے جب سانس جنت میں داخل ہوا تو شیطان منہ سے نکلا اور اس دردناک آواز سے چیخا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابو علیہ السلام دونوں سن کر بے حد پریشان ہوئے اور اس مکار سے پوچھا کہ کیوں روتا ہے شیطان نے کہا اے خوبصورت انسانوں مجھے اس پر رونا آتا ہے کہ تم دونوں کو اب جلد موت آنے والی ہے اور یہ جو کچھ نعمت دولت جنت میں تم کو میسر ہے ان قریب تم اس سے محروم ہو جاؤ گے وہ دونوں یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے اور نہایت غمگین ہوئے ان کا سوچ میں پڑ جانا شیطان کے لیے کافی تھا بہوالت برانی شیطان کا فریب اب شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور درخت ممنوع کا پھل کھانے پر ابھارا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کو بہترین انداز میں نمایاں کیا اور کہا کہ اے آدم میں تمہیں اس شجر خلق کا نام بتا دوں جس کا ایک پھل اگر تم کھا لو تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی نہ مرو گے بلکہ خدا کی طرح ہمیشہ زندہ ہوگے پھر اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ اور مہربان دوست ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے کیونکہ اس پھل کی یہ خاصیت ہے کہ جو کوئی کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے اور پھر اسے کبھی موت نہیں آتی اس سے شیطان کو صرف آدم علیہ السلام کی ذلت اور رسوائی اور ان کی پردہ زری مد نظر تھی اور اسے معلوم تھا کہ یہ دونوں انسان اولین شرمگاہ رکھتے ہیں اور برہنہ ہو جانا ان کے لیے بڑی ذلت اور رسوائی کی بات ہے لیکن آدم علیہ السلام ان کے ان ارادے اور اس کے انجام سے وہ واقف نہ تھے تاہم انہوں نے صاف انتظار کر دیا اب شیطان اس درخت کا ایک پھل توڑ کر حضرت عبا علیہ السلام کے پاس لایا اور ان سے کہا اس درخت کو تو دیکھیے اس کی بھوک کس قدر اچھی ہے مزہ کتنا عمدہ اور رنگ کیسا پیارا ہے حضرت ابو علیہ السلام نے شیطان کے ہاتھ سے وہ پھل لے کر کھا لیا پھر آپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے بھی کہا کہ یہ دیکھو اس درخت کے پھل کا مزہ اور رنگ کتنا اچھا ہے اور بھو بھی اچھی ہے تم بھی کھاؤ میں نے بھی تو کھا لیا ہے کوئی نقصان نہیں معلوم ہوا تب حضرت آدم علیہ السلام کو جرت ہوئی اور آپ نے اپنی بیوی اوا علیہ السلام کی خاطر ایک پھل کھا لیا پھل کا کھانا تھا کہ دونوں کے جنتی لباس جسم سے خود بخود گر پڑے اور شرم گاہیں بھی پردہ نظر آنے لگی جنت کے پتے ان کی یہ حالت دیکھ کر شرمائے اور نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے بہوالا تبرانی بروایت حضرت پہاپ بن ممبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آدم علیہ السلام مارے شرم کی ایک درخت کی آڑ میں چھپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پکارا آدم تم کہاں ہو آپ نے جواب دیا کہ یا رب میں حاضر ہوں اور یہاں موجود ہوں ندا آئی کی درخت کی آگ سے باہر کیوں نہیں نکلتے آدم علیہ السلام نے کہا یا رب مجھے تجھ سے شرم آتی ہے ابن ابی حاتم حضرت قطع اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بہت طویل القامت تھے اور آپ کے سر کے بال بہت گھنے تھے آپ کے قامت کو دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ گویا بہت بڑا درخت ہے جب آپ نے درخت کا پھل کھایا تو آپ کا لباس اتر گیا سب سے پہلے آپ کی شرم گاہ ننگی ہوئی جو ہی شرم گاہ پر نظر پڑی تو جنت میں دوڑنا شروع کر دیا آپ کے بال ایک درخت سے الجھ گئے آپ چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے آواز دی اے آدم کیا مجھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہے ہو اور کی نہیں مولا میں تجھ سے بھاگ نہیں سکتا لیکن حیا کے مارے بے قرار ہوں اور دوڑ رہا ہوں بہوالا قصص الانبیاء ابن کثیر عورت کو حمل کی تکلیف کی وجہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا سے خطاب کر کے فرمایا اے ہوا تو نے میرے بندے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا آپ کو جب حاملہ ہوگی تو سخت تکلیف کے بعد حمل کی گرانی سے نجات پائے گی اور جب وضع حمل کا زمانہ آئے گا تو اس کی تکلیف موت سے زیادہ تلف اور ناگوار ہوگی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا اور ہم نے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا پکا دشمن ہے آدم علیہ السلام نے کہا میں نے ہوا کے کہنے اور اصرار کرنے سے خطا کی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا سے دریافت کیا کہ تم نے ایسی جرت کیوں کی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سانپ کے کہنے سے فریب کھایا اللہ تعالیٰ نے سانپ سے کہا کہ تو نے اپنے منہ میں شیطان ملاؤن کو لے کر جنت میں داخل ہوا اور میرے بندوں کو دھوکہ دیا تو بھی ملاؤن ہے جہاں تیرے چاروں ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے اور اب خاک دھول کے سوا تیری اور کچھ غذا نہیں تو ہمیشہ کے لیے اولاد آدم کا دشمن رہے گا اور اولاد آدم تیری دشمن اور ایسی سخت دشمن کی جہاں تجھے پائے گی سر کچل ڈالے گی تم سب ایک دوسرے کے دشمن قرار دیے گئے اب سب کے سب نکل جاؤ سانپ اور شیطان دونوں اسی وقت زمین پر پھینک دیے گئے اور حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو جو کچھ نعمت و کرامت عطا ہوئی تھی وہ سب اللہ تعالیٰ نے طلب کر لی تب وہ بھی آسمان سے زمین کی طرف بھیج دیے گئے جنت میں قیام کی مدت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جنت میں سکونت پھر جنت سے خروج جمعے کے دن ظہور میں آیا اور اسی دن جمعے ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم ہوا علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور دونوں بچھڑے ہوئے غمزدہ میاں بیوی ایک جگہ جمع ہوئے اور جنت سے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہوا علیہ السلام پچھلے دن نکالے گئے تھے جبکہ تقریباً نو یا دس گھنٹے طلوع آفتاب کو گزر چکے تھے اور یہ دونوں میاں بیوی جنت میں صرف پانچ گھنٹے رہنے پائے تھے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سو سال مقیم رہے اور ایک روایت میں ہے کہ ساٹھ سال مقیم رہے جنت کی جدائی پر ستر سال روئے اور اپنی خطا پر بھی ستر سال روئے اور جب آپ کے فرزند حابیل قتل ہوئے تو آپ چالیس سال روئے حاتم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تھوڑا وقت جنت میں رہے تقریباً اثر اور مغرب آفتاب کے درمیانی وقفے کے برابر صحیح مسلم میں معیارات سے روایت کردہ امام زہری کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج شروع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے کیونکہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا بحوالہ قصص الانبیاء غز جس روز آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو غروب شمس سے پہلے اول علیہ السلام سمیت جنت سے نیچے زمین کی جانب پھینک دیا چنانچہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں اس پہاڑ پر اترے جس کو نوت کہتے ہیں اور اب یہ پہاڑ جزیرہ سر اندیب سری لنکا میں کوہ آدم کے نام سے مشہور ہے جو سرزمین سر اندیب پر واقع ہے اور حضرت ہوا جدہ میں اتری ابن ابی حاتم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں جنت سے نکلنے کے بعد آدم علیہ السلام ہنا نامی مقام پر اترے جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے ایک روایت میں ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت علیہ السلام جدہ میں اور شیطان دستمستان میں اور سانپ میں اترے ایک دوسرے کی تلاش اور ملاقات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نوز سے حضرت ہوا کی تلاش میں روانہ ہوئے اور ہوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تلاش میں روانہ ہوئے اور ہوا اور آدم علیہ السلام کی تلاش میں جدہ سے مکہ کی طرف گئیں چلتے چلتے دونوں ایک مقام پر پہنچے حضرت ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو دور ہی سے دیکھ کر پہچان گئی اور جھٹ ان کی طرف جھپٹی اب اس مقام کو مزدلفہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حضرت ہوا کو پہچانا اور دونوں دونوں بچھڑے ملے جہاں کا باہمی تعارف ہوا اس مقام کا نام عرفات ہے اب تک یہ دونوں برگزیدہ بالکل برہنا رہتے تھے جنت میں جو لباس انجیر کے پتوں کا عطا ہوا تھا وہ وہیں بوجہ معیشت چھین لیا گیا تھا اللہ تعالی نے اب دونوں کو حکم دیا کہ ایک مینڈے کو ذبح کریں حضرت آدم علیہ السلام نے حضب ہدایت مینڈے کو ذبح کیا اور اس کا سوف لے کر حضرت ہوا علیہ السلام کو دیا حضرت ہوا نے اس کو خوب صاف کیا اور پھر سود بنا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اسے کپڑا بن کر ایک حبا اپنے لیے اور ایک اڑنی اور اظہار تہبند حضرت ہوا علیہ السلام کے لیے تیار کی اس طرح دونوں نے برہنگی سے نجات پائی لباس کی تیاری ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دو فرشتے آدم علیہ السلام و حب علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے گئے جنہوں نے ان کو جانوروں کی کھال کا لباس بنانا سکھایا اور بقول باز چمڑوں کا لباس بنانا اور پہننا اولاد آدم کی ایجاد ہے یہ دونوں درختوں کے پتوں ہی سے سطر پوشی کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب گرمی نے ستایا تو آپ بیٹھ کر رونے لگے اور اپنی محترمہ حوا علیہ السلام سے فرمایا مجھے گرمی سے بہت تکلیف ہو رہی ہے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے کاٹو اور انہیں کاٹنے کا طریقہ بھی سکھایا اور آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اسے دھاگے بنو اور پھر انہیں کپڑا بننے کا طریقہ سکھایا بہوالا قصص الانبیاء بیت اللہ کی تعمیر اب مکے میں اللہ تعالیٰ نے حرم محترم بنانے کا حکم دیا چنانچہ بمیت حضرت جبرائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تیار کیا اور دونوں آدمی خانہ کعبہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہ پر پشیمان ہوئے اور جو کچھ جنت کی نعمتیں ان سے چھین لی گئی تھی ان سے طلب ہو جانے پر تقریباً چالیس روز تک دونوں نے کچھ نہ کھایا پیا کوئی سو برس تک حضرت آدم علیہ السلام حضرت احوا علیہ السلام سے ہم قری نہیں ہوئے تب اللہ تعالیٰ نے دونوں کے گناہ معاف کیے اور کس معاش کے طریقے بتائے اور اب یہ راضی برازی الہی ہو کر اپنی زندگی بسر کرتے رہے اولاد کا سلسلہ شروع پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سلسلہ جاری کیا حضرت علیہ السلام سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور پہلے حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے بیاں دیا جاتا تھا اپنی جڑوا بہن سے عقد جائز نہ تھا لیکن اس دنیاوی زندگی میں ان کو پہلا یہ صدمہ پیش آیا کہ قابل نے اپنے بھائی حابل کو اس سبب سے قتل کر ڈالا کہ اس کی قربانی اللہ تعالی نے قبول کر لی تھی کیونکہ قابل عقیمہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا جو اس کی جڑوا بہن تھی اور اس کا مستحق حابل تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حبا علیہ السلام دونوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ قابل نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تو دونوں کو بے حد رنج و قلم ہوا اس کے بعد کی ایک اور اولادیں بھی ہوئی ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوت ہونے سے پہلے اپنی اولاد سے اور ان کی اولاد سے پھر ان کی اولاد سے ایک لاکھ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے بہاوالا ابن کثیر لیکن حابیل کے اغام جدائی نے خاص کر حضرت ابا علیہ السلام کو نہایت دل شکستہ اور افسردہ بنا دیا تھا اور دنیا کی مسرتیں جن کے وہ ہو گئے تھے اب ہیج معلوم ہونے لگی اس واقعے سے اولاد زیادہ رنج دینے والی تھی تاہم قتل حابل کے پچاس سال بعد حضرت شیخ علیہ السلام پیدا ہوئے ان سے ماں باپ کا غم ختم ہوا بعض کا قول ہے کہ یہ اکیلے ہی پیدا ہوئے کوئی لڑکی ان کے ساتھ نہیں ہوئی مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام بھی تمام ہی پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت شیخ علیہ السلام ہی ان کے جانشین اور وسیع قرار پائے عمر مبارک اور مثال ایک ہزار سال کی عمر پا کر حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا سے کوچ کیا اور حضرت ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد صرف ایک سال تک زندہ رہیں پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ بھی جبل ابو قیس کے اس غار میں دفن کی گئی جس میں ان کے عزیز شوہر آدم علیہ السلام مصنون ہوئے تھے طوفان کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے دونوں جسم نکال کر ایک محفوظ تابوت میں بند کر کے اپنے ہمراہ کشتی میں رکھ لیے گئے تھے جو طوفان کے بعد مقام بیت المقدس میں اسی جگہ دفن کر دیے گئے جہاں قبل طوفان کے یہ جسے مبارک رکھے گئے تھے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علیہ السلام کے قبر انور جدہ میں ہے اللہ عالم شجر ممنوع کھانے کے دس نقصانات علامہ شہاب الدین رحمت اللہ اپنی کتاب میں یہ سلسلہ حکایت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت علیہ السلام نے شجر ممنوع کا پل کھا کر دس ایسے نقصان اٹھائے جن کی تلافی کسی صورت سے نہیں ہو سکتی اور ہر ایک نقصان اپنی جگہ پر ایک بلائے بے درمان سے کم نہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا ان دونوں پر اطاف کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے الم ان حکما ان تلکم الشجرتی و اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین سورة الاعراف ترجمہ کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے نمبر دو جنت کا لباس ان کے پاس جسموں پر سے گر جانا نمبر تین نور فردوسی کا چھن جانا نمبر چار جنت سے دونوں کا خروج نمبر پانچ سو برس تک فراق باہمی نمبر چھ اپنی معاشیت پر دونوں کی ندامت نمبر سات ان سے قیامت تک شیطان کی عداوت نمبر آٹھ ان کی اولاد کے نفوذ پر ابلیس کا تسلط نمبر نو ان کی اولاد مومنین کے لیے دنیا کا قید خانہ ہو جانا نمبر دس طلب معاش کی تکالیف میں پڑ جانا خاون کی شان بشانا مورخین کا بیان ہے کہ حضرت علیہ السلام اپنی زندگی میں نہایت نیک اور سادہ مزاج اور بے حد محنتی عورت تھی انہوں نے اپنی حیات میں خانہ داری کے سب کام کیے جن کی ایک انسان اول کے لیے ضرورت تھی یعنی سوف کو صاف کرنا اور لباس تیار کرنا سوت بنانا بننا اور کپڑا بننا اور انہیں نے دنیا میں سب سے پہلے آٹا پیسا اور گوندا پھر روٹی پکائی اور عمر بھر اپنے شوہر کی خدمت گزاری کی وہ زندگی بھر اپنے شوہر کا ہر کام میں ہاتھ بٹایا کرتی تھی اور ہر ایک حرفت و صنعت میں برابر سے عملی طور پر حصہ لیتی تھی اس کے علاوہ جو امور صرف عورتوں کے مخصوص اور متعلق ہوا کرتے ہیں وہ سب اکیلے آپ اپنی ذات سے کیا کرتی تھی وہ دنیا کے تمام امیر و غریب فقیر و بادشاہ کی ماں ہے تمام عمر میں انہوں نے بڑی بڑی تکالیف اپنی اولاد کی خاطر جھیلی اور بڑی بڑی مصیبتیں اپنے رب تعالیٰ کی مرضی کے لیے اٹھائیں ان کا ہر کام ہماری عورتوں کے لیے شمائے ہدایت ہے اور ہم ان کے کاموں کے قصے سن کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اپنے کام کو خود بخود انجام دینا کوئی شرم ذلت کی بات نہیں اور کسی پیشے یا کسی کام کو آدمی حقیر و ذلیل نہ سمجھے کیونکہ کوئی ایسا کام یا ایسا پیشہ نہیں جو اس کے اصلاف نے نہ کیا ہو خاص کر حضرت علیہ السلام کی شوہر کے ساتھ ہر کام میں شرکت و مدد ہمارے لیے ضرور سبق آموز ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آمین ثم آمین